اولاد کی پرورش کے آداب اولاد کو خدا کا انعام سمجھیے ان کی پیدائش پر خوشی منائیے ایک دوسرے کو مبارکباد دیجیے خیر و برکت کی دعاؤں کے ساتھ استقبال کیجیے اور خدا کا شکر ادا کیجیے کہ اس نے آپ کو اپنے ایک بندے کی پرورش کی توفیق بخشی اور یہ موقع فراہم فرمایا کہ آپ اپنے پیچھے اپنے دین و دنیا کا جانشین چھوڑ جائیں اولاد نہ ہو تو خدا سے سال اولاد کے لیے دعا کیجیے جس طرح خدا کے برگزیدہ پیغمبر حضرت زکریہ علیہ السلام نے صالح اولاد کے لیے دعا فرمائی رب حبلی مل دن کا ضروریتاً طیبتاً ان کا سمیع دعا میرے رب تو اپنے پاس سے مجھے پاک باز اولاد عطا فرما بے شک تو دعا کا سننے والا ہے اولاد کی پیدائش پر کبھی دل تنگ نہ ہو معاشی تنگی یا صحت کی خرابی یا کسی اور وجہ سے اولاد کی پیدائش پر کڑھنے یا اس کو اپنے حق میں ایک مصیبت سمجھنے سے سختی کے ساتھ پرہیز کیجیے اولاد کو کبھی ضائع نہ کیجیے پیدا ہونے سے پہلے یا پیدا ہونے کے بعد اولاد کو ضائع کرنا بدترین سنگ دلی بھیانک ظلم انتہائی بزدلی دلی اور دونوں جہاں کی تباہی ہے خدا کا ارشاد ہے خد خسر صفحا بغیر علم وہ لوگ انتہائی گھاٹے میں ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو نا سمجھی میں اپنی حماقت سے موت کے گھاٹ اتار دیا اور خدا نے انسانی کوتاہ نظری کا دل نشین جواب دیتے ہوئے صاف صاف ممانعت فرمائی ہے کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو اور اپنی اولاد کو فخر و فاقے کے خوف سے قتل نہ کرو ہم ان کو بھی رز دیں گے اور ہم ہی تمہیں بھی رز دے رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اولاد کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے ایک بار ایک صحابی نے دریافت کیا یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے فرمایا شرک پوچھا اس کے بعد فرمایا والدین کی نافرمانی پھر پوچھا اس کے بعد فرمایا تم اپنی اولاد کو اس ڈر سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی ولادت کے وقت ولادت والی عورت کے پاس آیت الکرسی اور سورہ آراف کی یہ دعایتیں تلاوت کیجیے اور سورت الفلق اور صورت الناس پڑھ پڑھ کر دم کیجیے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنت ولا نوم لہو ما فی السماوات و ما فی الارض منزل الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ زندہ وہ جاوید نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے نہ وہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے اور انسان اس کے علم میں سے کسی بات کا بھی احاطہ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ جتنا علم وہ خود انسان کو دینا چاہے اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے اور ان کی حفاظت و نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں وہ بڑا ہی بلند مرتبہ اور صاحب عظمت ہے سورہ آراف کی آیتیں حقیقت یہ ہے کہ خدا ہی تمہارا پروردگار ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا پھر اپنے تخت حکومت پر جلوہ گر ہوا وہی رات کو دن پر ڈھانپ دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا جاتا ہے اسی نے سورج چاند اور تارے پیدا کیے جو اس کے حکم سے کام میں لگے ہوئے ہیں سن رکھو اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور اسی کا حق ہے حکم دینا بس کیا ہی برکت والا ہے خدا سارے جہانوں کا مالک اور پروردگار اے رب اپنے رب کو پکارو گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ولادت کے بعد نہلا دھلا کر دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان و اقامت فرمائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس کے یہاں بچے کی ولادت ہو اور وہ اس بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہے تو بچہ ام سبیان کی تکلیف سے محفوظ رہے گا پیدا ہوتے ہی بچے کے کان میں خدا اور رسول کا نام پہنچانے میں بڑی حکمت ہے علامہ ابن قیم اپنی کتاب تحفت الودود میں فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے کان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کی آواز پہنچے اور جس شہادت کو وہ شعوری طور پر ادا کرنے کے بعد داخل اسلام ہوگا اس کی تلقین پیدائش کے دن ہی سے کی جائے جس طرح مرنے کے وقت اس کو کلمہ توحید کی تلقین کی جاتی ہے اذان اور قامت کا دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ شیطان جو گھات میں بیٹھا ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ پیدا ہوتے ہی انسان کو آزمائش میں مبتلا کرے اذان سنتے ہی بھاگ جاتا ہے اور شیطان کی دعوت سے پہلے بچے کو اسلام اور عبادت الہی کی دعوت دی جاتی ہے اذان و اقامت کے بعد کسی نیک مرد یا عورت سے کھجور چبوا کر بچے کے میں لگوائیے اور بچے کے لیے خیر و برکت کی دعا کریے حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ عبداللہ بن زبیر جب پیدا ہوئے تو میں نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا آپ نے خرما منگوایا اور چبا کر لعاب مبارک عبداللہ بن زبیر کے منہ میں لگا دیا اور خرما ان کے میں ملا اور خیر و برکت کی دعا فرمائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بچے لائے جاتے تھے آپ تحنیک فرماتے اور ان کے حق میں خیر و برکت کی دعا کرتے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی تو آپ نے اس کی تحنیک کے لیے مکے کی کھجور منگوائی جو آپ کے گھر میں موجود تھی اور ایک نیک بی بی ام علی سے تحنیک کے لیے درخواست کی بچے کے لیے اچھا سا نام تجویز کیجئے جو یا تو پیغمبروں کے نام پر ہو یا خدا کے نام سے پہلے عبد لگا کر ترکیب دیا گیا ہو جیسے عبداللہ عبد الرحمن وغیرہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ خدا کو تمہارے ناموں میں سے عبداللہ اور عبد الرحمن سب سے زیادہ پسند ہیں اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ انبیاء کے ناموں پر نام رکھو اور بخاری میں ہے کہ آپ نے فرمایا میرے نام پر نام رکھو میری کنیت پر مت رکھو اگر کبھی لا علمی میں غلط نام رکھ دیا ہو تو اس کو بدل کر اچھا نام رکھ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلم غلط نام کو بدل دیا کرتے تھے حضرت عمر کی ایک صاحبزادی کا نام آسیہ تھا آپ نے بدل کر جمیلہ رکھ دیا حضرت زینب ابو سلمہ کی بیٹی ہیں ان کا نام برہ تھا برہ کے معنی ہیں پاک باز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا خود ہی اپنی پاک بازی کا دم بھرتی ہو لوگوں نے کہا پھر کیا نام رکھیں آپ نے فرمایا زینب نام رکھو ساتویں دن عقیقہ کیجئے لڑکے کی طرف سے دو بکرے اور لڑکی کی طرف سے ایک بکرا کیجیے لیکن لڑکے کی طرف سے دو بکرے کرنا ضروری نہیں ہے ایک بکرا بھی ہو سکتا ہے اور بچے کے بال منڈوا کر اس کے برابر سونا یا چاندی خیرات کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ساتویں روز بچے کا نام تجویز کیا جائے اور اس کے بال وغیرہ اتروا کر اس کی طرف سے عقیقہ کیا جائے ساتویں دن ختنہ بھی کرا دیجیے لیکن کسی وجہ سے نہ کرائیں تو سات سال کی عمر کے اندر اندر ضرور کرا دیں ختنہ اسلامی شعار ہے جب بچہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اس کو کلمہ لا الہ الا اللہ سکھائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے جب تمہاری اورد بولنے لگے تو اس کو لا الہ الا اللہ سکھا دو پھر مت پرواہ کرو کہ کب مرے اور جب دودھ کے دانت گر جائیں تو نماز کا حکم دو اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں جب کسی بچے کی زبان کھل جاتی تو آپ اس کو صورت الفرقان کی دوسری آیت سکھاتے جس میں توحید کی پوری تعلیم کو بڑی خوبی کے ساتھ سمیٹ دیا گیا ہے اللہ لہو ملک السماوات والارض ولم یتخو ولدا ولم یق الہ شریکن فی کی وخلق کل شعین فقد ر تقدیرہ وہ خدا جو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک ہے جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے اور جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے جس نے ہر چیز کو تخلیق کی اور پھر اس کے موضوع تقدیر مقرر فرمائی بچے کو اپنا دودھ بھی پلائیے ماں پر بچے کا یہ حق ہے قرآن نے اولاد کو ماں کا یہی احسان یاد دلا کر ماں کے ساتھ غیر معمولی حسن سلوک کی تاکید کی ہے ماں کا فرض یہ ہے کہ وہ بچے کو اپنے دودھ کی ایک ایک خطرے کے ساتھ توحید کا درس رسول اللہ کا عشق اور دین کی محبت بھی پلائے اور اس محبت کو اس کے قلب و روح میں بسانے کی کوشش کرے پرورش کی ذمہ داری آیا پر ڈال کر اپنا بوجھ ہلکا نہ کیجیے بلکہ اس خوشگوار دینی فریدے کو انجام دے کر روحانی سکون اور سرور محسوس کیجیے بچوں کو ڈرانے سے پرہیز کیجیے ابتدائی عمر کا یہ ڈر ساری عمر ذہن و دماغ پر چھایا رہتا ہے اور ایسے بچے بالعموم زندگی میں کوئی بڑا کارنامہ انجام دینے کے لائق نہیں رہتے اولاد کو بات بات پر ڈانٹنے جھڑکنے اور برا بھلا کہنے سے سختی کے ساتھ پریش کیجیے اور ان کی کوتاہیوں پر بیزار ہونے اور نفرت کا اظہار کرنے کے بجائے حکمت و سوس کے ساتھ ان کی تربیت کرنے کی محبت آمیز کوشش کیجیے اور اپنے طرز عمل سے بچوں کے ذہن پر یہ خوف بہرحال غالب رکھیے کہ ان کی کوئی خلاف شرابات آپ ہرگز برداشت نہ کریں گے اولاد کے ساتھ ہمیشہ شفقت محبت نرمی کا برتاؤ کیجیے اور حزب ضرورت و حیثیت ان کی ضروریات پوری کر کے ان کو خوش رکھیے اور اطاعت و فرما برداری کے جذبات ابھاریے ایک بار حضرت معاویہ نے احنب بن قیس سے پوچھا کہ یہ اولاد کے سلسلے میں کیا سلوک ہونا چاہیے احنب بن قیس نے کہا امیر المومنین اولاد ہمارے قلوب کا سمرا ہیں کمر کی ٹیک ہیں ہماری حیثیت ان کے لیے زمین کی طرح ہے جو نہایت نرم اور بے ضرر ہے اور ہمارا وجود ان کے لیے سایہ فگن آسمان کی طرح اور ہم انہی کے ذریعے بڑے بڑے کام انجام دینے کی ہمت کرتے ہیں پس اگر وہ آپ سے کچھ مطالبہ کریں تو ان کو خوب دیجیے اور اگر کبھی گرفتہ دل ہوں تو ان کے دلوں کا غم دور کیجیے نتیجے میں وہ آپ سے محبت کریں گے آپ کی پدرانہ کوششوں کو پسند کریں گے اور کبھی ان پر ناقابل برداشت بوجھ نہ بنیے کہ وہ آپ کی زندگی سے اکتا جائیں اور آپ کی موت کے خواہ ہوں آپ کے قریب آنے سے نفرت کریں حضرت معاویہ یہ حکیمانہ باتیں سن کر بہت متاثر ہوئے اور فرمایا احنف خدا کی قسم جس وقت آپ میرے پاس آ کر بیٹھے میں یزید کے خلاف غصے میں بھرا بیٹھا تھا پھر جب حضرت احنف تشریف لے گئے تو حضرت معاویہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور یزید سے راضی ہو گئے اور اسی وقت یزید کو دو سو درہم اور دو سو جوڑے بھیجوائے یزید کے پاس جب یہ تحفے پہنچے تو یزید نے یہ تحفے دو برابر برابر حصوں میں تقسیم کر کے سو درہم اور سو جوڑے حضرت احنف بن قیس کی خدمت میں بھیجوا دیے چھوٹے بچوں پر شفاقت کا ہاتھ پھیریے بچوں کو گود میں لیجئے پیار کیجئے اور ان کے ساتھ خوش طبعی کا سلوک کیجئے ہر وقت تند قو اور سخت گیر حاکم نہ بنے رہیے اس طرز عمل سے بچوں کے دل میں والدین کے لیے والہانہ جذبہ محبت محبتی پیدا نہیں ہوتا ان کے اندر خود اعتمادی بھی نہیں پیدا ہوتی اور ان کی فطری نشونما پر بھی خوشگوار اثر نہیں پڑتا ایک مرتبہ اخرا بن حابس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے حضور اس وقت حضرت حسن کو پیار کر رہے تھے اقرا کو دیکھ کر تعجب ہوا اور بولے یا رسول اللہ آپ بھی بچوں کو پیار کرتے ہیں میرے تو دس بچے ہیں لیکن میں نے تو کبھی کسی ایک کو بھی پیار نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخرا کی طرف نظر اٹھائی اور فرمایا اگر خدا نے تمہارے دل سے رحمت و شفقت نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں فاروق اعظم کے دور میں حضرت عامر کسی اہم عہدے پر تھے ایک بار حضرت عمر سے ملنے کے لیے ان کے گھر پہنچے کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر لیٹے ہوئے ہیں اور بچے سینے پر چڑھے ہوئے کھیل رہے ہیں حضرت عامر کو یہ بات کچھ گراں گزری امیر المومنین نے پیشانی کے اتار چڑھاؤ سے ان کی ناگواری کو بھانپ لیا اور حضرت عامر سے بولے کہیے آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ کیسا برتاؤ رہتا ہے عامر کو موقع مل گیا بولے امیر المومنین جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو گھر والوں پر سکتہ تاری ہو جاتا ہے سب اپنی اپنی جگہ دم ساتھ کر چپ ہو جاتے ہیں حضرت عمر نے بڑے سوز کے ساتھ کہا عامر آپ امت محمدیہ کے فرزند ہوتے ہوئے یہ نہیں جانتے کہ مسلمان کو اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح نرمی اور محبت کا سلوک کرنا چاہیے اولاد کو پاکزہ تعلیم و تربیت سے آراستہ کرنے کے لیے اپنی کوشش وقف کر دیجیے اور اس راہ میں بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہ کیجیے یہ آپ کی دینی ذمہ داری بھی ہے اولاد کے ساتھ عظیم احسان بھی اور اپنی ذات کے ساتھ سب سے بڑی بھلائی بھی قرآن میں ہے مومنوں بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے اور جہنم کی آگ سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ آدمی دین کے ضروری علم سے مند ہو اور اس کی زندگی خدا اور رسول کی اطاعت و فرما برداری میں گزر رہی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دے سکتا ہے اس میں سب سے بہتر عطیہ اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت ہے اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے مگر تین قسم کے اعمال ایسے ہیں کہ ان کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے ایک یہ کہ وہ صدقہ جاریہ کر جائے دوسرے یہ کہ وہ ایسا علم چھوڑ جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں تیسرے ساحل اولاد جو باپ کے لیے دعا کرتی رہے دراصل اولاد ہی آپ کے بعد آپ کی تہذیبی روایات دینی تعلیم اور پیغام توحید کو زندہ رکھنے کا ذریعہ ہے اور مومن نیک اولاد کی آرزویں اسی لیے کرتا ہے تاکہ وہ اس کے بعد اس کے پیغام کو زندہ رکھ سکے بچے جب سات سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز سکھائیے نماز پڑھنے کی تلقین کیجیے اور اپنے ساتھ مسجد لے جا کر شوق پیدا کیجیے اور جب وہ دس سال کے ہو جائیں اور نماز میں کوتاہی کریں تو انہیں مناسب سزا بھی دیجیے اور اپنے قول و عمل سے ان پر واضح کر دیجئے کہ نماز کی کوتاہی آپ برداشت نہ کریں گے بچے جب دس سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دیجئے اور ہر ایک کو الگ الگ چارپائی پر سلائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کی تلخین کرو جب وہ سات سال کے ہو جائیں اور نماز کے لیے ان کو سزا دو جب وہ دس سال کے ہو جائیں اور اس مر کو پہنچنے کے بعد ان کے بستر الگ کر دو بچوں کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھیے ان کی طہارت نظافت اور غسل وغیرہ کا خیال رکھیے کپڑے بھی پاک صاف رکھیے البتہ زیادہ بناؤ سنگھار اور نمود و نمائش سے پرہیز کیجیے لڑکی کے کپڑے بھی نہایت سادہ رکھیے اور زرخ بخ لباس پہنا کر بچوں کے مزاج خراب نہ کیجیے دوسروں کے سامنے بچوں کے عیب نہ بیان کیجیے اور کسی کے سامنے ان کو شرمندہ کرنے اور ان کی عزت نفس کو ٹھیس لگانے سے بھی سختی کے ساتھ پرہیز کیجیے بچوں کے سامنے کبھی بچوں کی اصلاح سے مایوسی کا اظہار نہ کیجیے بلکہ ان کی اہمیت بڑھانے کے لیے ان کی معمولی اچھائیوں کو بھی دل کھول کر تعریف کیجیے ہمیشہ ان کا دل بڑھانے اور اس میں خود اعتمادی اور حوصلہ پیدا کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ یہ کارگاہ حیات میں اونچے سے اونچے مقام حاصل کر سکیں بچوں کو نبیوں کے قصے صالحین کی کہانیاں اور صحابہ کرام کی مجاہدانہ کارنامے میں ضرور سناتے رہیں تربیت و تہذیب کردار سازی اور دین سے شغف کے لیے اس کو انتہائی ضروری سمجھیے اور ہزار مصروفیتوں کے باوجود اس کے لیے وقت نکالیے اکثر و بیشتر ان کو قرآن پاک بھی خوش الحانی کے ساتھ پڑھ کر سنائیے اور موقع موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پر اثر باتیں بھی بتائیے اور ابتدائی عمر ہی سے ان کے دلوں میں عشق رسول کی تڑپ پیدا کرنے کی کوشش کیجیے کبھی کبھی بچوں کے ہاتھ سے غریبوں کو کچھ کھانا پیسے وغیرہ بھی دلوائیے تاکہ ان میں غریبوں کے ساتھ سلوک اور ثقاوت و خیرات کا جذبہ پیدا ہو اور کبھی کبھی یہ موقع بھی فراہم کیجیے کہ کھانے پینے کی چیزیں بہن بھائیوں میں خود ہی تقسیم کریں تاکہ ایک دوسرے کے حق کا احساس اور انصاف کی عادت پیدا ہو بچوں کی ہر جاو جازت پوری نہ کیجیے بلکہ حکمت کے ساتھ ان کی یہ عادت چھڑانے کی کوشش کیجیے کبھی کبھی مناسب سختی بھی کیجیے بیجا لاڈو پیار سے ان کو ضدی اور خود سر نہ بنائیے کرخت آواز سے بولنے اور گلا پھاڑ کر چیخنے چلانے سے خود بھی پریس کیجیے اور ان کو بھی تاکید کیجیے کہ درمیانی آواز میں نرمی کے ساتھ گفتگو کریں اور آپس میں بھی ایک دوسرے پر چیخنے چلانے سے سختی کے ساتھ بچیں بچوں کی عادت ڈالیے کہ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کریں ہر کام میں نوکروں کا سہارا نہ لیں اس سے بچے کاہل سست اور اپاہج بن جاتے ہیں بچوں کو جفاکش محنتی اور سخت کوش بنائیے بچوں میں باہم لڑائی ہو جائے تو اپنے بچے کی بیجا حمایت نہ کیجیے یہ خیال رکھیے کہ اپنے بچے کے لیے آپ کے سینے میں جو جذبات ہیں وہی جذبات دوسروں کے سینے میں اپنے بچوں کے لیے ہیں آپ ہمیشہ اپنے بچے کے قصوروں پر نگاہ رکھیے اور ہر پیش آنے والے ناخوشگوار واقعے میں اپنے بچے کی کوتاہی اور غلطی کو کھوج لگا کر حکمت اور مسلسل توجہ سے اس کو دور کرنے کی پرسوس کوشش کیجیے اولاد کے ساتھ ہمیشہ برابر کا سلوک کیجیے اور اس معاملے میں بے اعتدالی سے بچنے کی پوری پوری کوشش کیجیے اگر تباً کسی ایک بچے کی طرف زیادہ میلان ہو تو معذوری ہے لیکن سلوک و برتاؤ اور لین دین میں ہمیشہ انصاف اور مساوات کا لحاظ رکھیے اور کبھی بھی کسی ایک کے ساتھ ایسا امتیازی سلوک نہ کیجیے جس کو دوسرے بچے محسوس کریں اس سے دوسرے بچوں میں احساس کمتری نفرت مایوسی اور آخر کار بغاوت پیدا ہوگی اور یہ برے جذبات فطری صلاحیتوں کے پروان چڑھنے میں زبردست رکاوٹ اور اخلاقی اور روحانی ترقی کے لیے سم قاتل ہیں ایک بار حضرت نعمان کے والد حضرت بشیر اپنے بیٹے کو ساتھ لیے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میرے پاس ایک غلام تھا وہ میں نے اپنے اس لڑکے کو بخش دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اپنے ہر لڑکے کو ایک ایک غلام بخشا ہے بشیر بولے نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس غلام کو تم واپس لے لو اور فرمایا خدا سے ڈرو اور اپنی اولاد کے ساتھ مساوات اور برابری کا سلوک کرو اب حضرت بشیر گھر واپس آئے اور نعمان سے اپنا دیا ہوا غلام واپس لے لیا ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تو پھر مجھے گناہ پر گواہ نہ بناؤ میں ظالم کا گواہ نہ بنوں گا اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ سب لڑکے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں حضرت بشیر نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایسا کام مت کرو بچوں کے سامنے ہمیشہ اچھا عملی نمونہ پیش کیجیے آپ کی زندگی بچوں کے لیے ایک ہمہ وقتی خاموش معلم ہے جس سے بچے ہر وقت پڑھتے اور سیکھتے رہتے ہیں بچوں کے سامنے کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیے حضرت عبداللہ بن عامر اپنے قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف رکھتے تھے میری والدہ نے مجھے بلایا اور کہا یہاں آ میں تجھے چیز دوں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا پوچھا تم بچے کو کیا دینا چاہتی ہو والدہ بولی میں اس کو کھجور دینا چاہتی ہوں آپ نے والدہ سے فرمایا اگر تم دینے کا بہانہ کر کے بلاتی اور بچے کے آنے پر کچھ نہ دیتی تو تمہارے اعمال میں یہ جھوٹ لکھ دیا جاتا لڑکی کی پیدائش پر بھی اسی طرح خوشی منائیے جس طرح لڑکی کی پیدائش پر مناتے ہیں لڑکی ہو یا لڑکا دونوں ہی خدا کا عطیہ ہیں اور خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ آپ کے حق میں لڑکی اچھی ہے یا لڑکا لڑکی کی پیدائش پر ناک بھون چڑھانا اور دل شکستہ ہونا اتاج شعار مومن کے لیے کسی طرح زیب نہیں دیتا یہ ناشکری بھی ہے اور خدا علیم و کریم کی توہین بھی حدیث میں ہے کہ جب کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو خدا اس کے ہاں فرشتے بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں اے گھر والو تم پر سلامتی ہو وہ لڑکی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں یہ کمزور جان ہے جو ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے جو اس بچی کی نگرانی اور پرورش کرے گا قیامت تک خدا کی مدد اس کے شامل حال رہے گی لڑکیوں کی تربیت پر پرورش انتہائی خوش دلی روحانی مسرت اور دینی احساس کے ساتھ کیجیے اور اس کے سلے میں خدا سے بہشت بنی کی آرزو کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس شخص نے تین لڑکیوں یا تین بہنوں کی سرپرستی کی انہیں تعلیم و تہذیب سکھائی اور ان کے ساتھ رحم کا سلوک کیا یہاں تک کہ خدا ان کو بے نیاز کر دے تو ایسے شخص کے لیے خدا نے جنت واجب فرما دی اس پر ایک آدمی بولا اگر دو ہی ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو لڑکیوں کی پرورش کا بھی یہی صلا ہے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر لوگ ایک کے بارے میں پوچھتے تو آپ ایک کی پرورش پر بھی یہی بشارت دیتے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن ایک عورت اپنی دو بچیوں کو لیے میرے پاس آئی اور اس نے کچھ مانگا میرے پاس صرف ایک ہی کھجور تھی وہ میں نے اس کے ہاتھ پر رکھ دی اس عورت نے کھجور کے دو ٹکڑے کیے اور آدھی آدھی دونوں بچیوں میں بانٹ دی اور خود نہ کھائی اس کے بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور باہر نکل گئی اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے میں نے آپ کو یہ سارا ماجرہ کہہ سنایا آپ نے سن کر فرمایا جو شخص بھی لڑکیوں کی پیدائش کے ذریعے آزمایا جائے اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے آزمائش میں کامیاب ہو تو یہ لڑکیاں اس کے لیے قیامت کے روز جہنم کی آگ سے ڈھال بن جائیں گی لڑکی کو حقیر نہ جانیے نہ لڑکے کو اس پر کسی معاملے میں ترجیح دیجیے دونوں کے ساتھ یکساں محبت کا اظہار کیجیے اور یکساں سلوک کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے جس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی اور اس نے جاہلیت کے طریقے پر اسے زندہ دفن نہیں کیا اور نہ اس کو حقیر جانا اور نہ لڑکے کو اس کے مقابلے میں ترجیح دی اور زیادہ سمجھا تو ایسے آدمی کو خدا جنت میں داخل کرے گا جائیداد میں لڑکی کا مقررہ حصہ پوری خوش دلی اور اہتمام کے ساتھ دیجیے یہ خدا کا فرض کردہ حصہ ہے اور اس میں کمی بیشی کرنے کا کسی کو کوئی اختیار نہیں لڑکی کا حصہ دینے میں ہیلے کرنا یا اپنی ثواب دید کے مطابق کچھ دے دلا کر مطمئن ہو جانا اتاش شعر مومن کا کام نہیں ہے ایسا کرنا خیانت بھی ہے اور خدا کے دین کی توہین بھی ان تمام عملی تدبیروں کے ساتھ ساتھ نہایت سوس اور دل کی لگن کے ساتھ اولاد کے حق میں دعا بھی کرتے رہیے خدا رحمان و رحیم سے توقع ہے کہ وہ والدین کے دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی پرسوس دعائیں نہ فرمائے گا